بچوں کو آئس کریم کھلانا بھی جہاد رزق حلال بھی جہاد اور اس کے حلال کی اپنی فضیلت ہے بچوں کو پالنے کی اپنی فضیلت ہے نماز کی اپنی فضیلت ہے دعوت کی اپنی فضیلت ہے تبلیغ کی اپنی فضیلت ہے مسواک کی اپنی فضیلت ہے مگر قتال کی اپنی فضیلت ہے یہ وہ پیارا عمل ہے کہ اس عمل میں مجاہد جس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے جب تک قرآن کا کوئی حافظ تراوی کے مسلح پہ کھڑے ہو کے اس گھوڑے کی قسم نہیں کھائے گا اس وقت تک تراوی کا قرآن مکمل نہیں ہو سکتا ولادیاتی زبا فلموریاتی قدہ قسم ان گھوڑوں کی جو ہاں پھام کے بھاگ رہے ہیں کسی نے پوچھا مولوی صاحب امام صاحب کیا ہو گیا نماز میں گھوڑے یاد آ گئے کا تذکرہ کرتے ہو کہتے ہیں کیا کریں رب کے عاشقوں کے گھوڑے ہیں ان مجاہدوں کے گھوڑے ہیں جن کے جن گھوڑوں کے پیشاب کو بھی رب نے قیامت کے دن نیکیوں میں تولنا ہے اس لیے یہ گھوڑے بھی آج قرآن کی آیت بن چکے کیسا مقام ہے مجاہد کا کہ اس کے گھوڑے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا مجاہد کی تھکاوٹ کا تذکرہ قرآن میں ہے اس کی پیاس کا تذکرہ ہے اس کے بھوک کا تذکرہ ہے اس کے ذکر کا تذکرہ ہے اس کی نماز کا تذکرہ ہے اور تو اور اللہ نے مجاہد کے لیے اپنے عام قوانین تبدیل کر دیے اور فرمایا کہ تیرے لیے الگ سے ایک نظام چلا رہا ہوں